پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے باقاعدہ طور پر صفحے باندھنے والوں کی قسم پھر مکمل طریقے سے تمبی کرنے والوں کی قسم پھر ذکر خدا کی تلاوت کرنے والوں کی قسم بے شک تمہارا خدا ایک ہے وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کی تمام چیزوں کا پروردگار اور ہر مشرق کا مالک ہے بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین بنا دیا ہے اور انہیں ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اب شیاطین عالم بالا کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کر سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جائیں گے ہکانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے علاوہ اس کے جو کوئی بات اچک لے تو اس کے پیچھے آگ کا شولہ لگ جاتا ہے اب ذرا ان سے دریافت کرو کہ یہ زیادہ دشوار گزار مخلوق ہیں یا جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں ہم نے ان سب کو ایک لسدار مٹی سے پیدا کیا ہے بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں اور جب کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو مسخرا پن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے کہہ دیجئے کہ بے شک اور تم زلیل بھی ہوگے یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس یہ تو قیامت کا دن ہے بے شک یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے فرشتوں ذرا ان ظلم کرنے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے سب کو اکٹھا تو کرو اور ان کے تمام معبودوں کو اور ان کو جہنم کا رستہ تو بتا دو اور ذرا ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو بلکہ آج تو سب سب کے سر جھکائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ تم ہی تو ہو جو ہماری دہنی طرف سے آیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا ہے اور سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا ہم نے تم کو گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے تو آج کے دن سب ہی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنو شاعر کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا تھا بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں تمہارے امال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے کہ ان کے لیے معین رزق ہے میوے ہیں اور وہ با عزت طریقے سے رہیں گے نعمتوں سے بری ہوئی جنت میں آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے اس میں نہ کوئی درد سر ہو اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں اور ان کے پاس محدود نظر رکھنے والی کشادہ چشم ہورے ہوں گی جن کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کر سوال کریں گے تو ان میں کا ایک کہے گا کہ دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو کیا جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کیا تم لوگ بھی اسے دیکھو گے یہ کہہ کر نگاہ ڈالی تو اسے جہنم میں دیکھا کہا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اور میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی یہی حاضر کر دیا جاتا سوائے پہلی موت کے اور ہم پر عذاب ہونے والا بھی نہیں ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اب مرنے والے نہیں ہیں یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے اسی دن کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے ذرا بتاؤ کہ یہ نعمتیں مہمانی کے واسطے بہتر ہیں یا تھوڑ کا درخت جسے ہم نے ظالمین کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیتانوں کے سر مگر یہ جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر ان کے پینے کے لیے گرما گرم پانی ہوگا جس میں پیپ وغیرہ کی آمیزش ہوگی پھر ان سب کا آخری انجام جہنم ہوگا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا تو انہی کے نقش قدم پر بھاگتے چلے گئے اور یقیناً ان سے پہلے بزرگوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہو چکی ہے اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تو اب دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں اور یقیناً نو نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرف سے نجات دے دی ہے اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا اور یقیناً نو ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے جب اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے پھر ابراہیم نے ستاروں میں دقت نظر سے کام لیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے اور ابراہیم نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو جبکہ خدا نے تمہیں اور ان کو سبھی کو پیدا کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہیے لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا پروردگار مجھے ایک سالے فرزند عطا فرما پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے فرزند نے جواب دیا کہ بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے سلام ہو ابراہیم پر ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان کی اولاد میں باس نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور ہم نے موسا اور ہارون پر بھی احسان کیا ہے اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے اور ان کی مدد کی ہے تو وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے ہیں اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی ہے اور دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی ہے اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا ہے سلام ہو موسا اور ہارون پر ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو کیا تم لوگ بال کو آواز دیتے ہو اور بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا سب کا پالنے والا ہے پھر ان لوگوں نے تکذیب کی تو سب کے سب جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بات کی نسلوں میں باقی رکھ دیا ہے سلام ہو آل یاسین پر ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے اور لوت بھی یقیناً مرسلین میں تھے تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا تم ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے اور ان پر ایک کدو کا درخت اگا دیا اور انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنی من گھڑت کے طور پر یہ باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے پھر تم اور جس کی تم پرستش کر رہے ہو سب مل کر بھی اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو علاوہ اس کے جس کو جہنم میں جانا ہی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں سب وسطہ کھڑے ہونے والے ہیں اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تو ان قریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہمارے پیغامبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں اور ان کو دیکھتے رہیں ان قریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو وہ ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جو مالک عزت بھی ہے ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے